الرحيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي

دین اسلام کی بے شمار خوبیاں ہیں انہیں خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی دین اسلام کی آسانی دین اسلام کی آسانیاں ہمیں قدم قدم پر نظر آتی ہیں آپ نماز کی مثال لے لیں نماز اللہ رب العالمین نے ہر بردے مومن پر فرض کر دیا ہے قیام کے ساتھ لیکن اگر انسان کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھنا اسے انسان سفر میں جاتا ہے جمع کرتا ہے قصر کرتا ہے یہ بھی اسلام کی آسانیوں میں سے ایک عظیم آسانی ہے رمضان کے روزے ہیں انسان نہیں رکھ سکتا ہے بیمار ہے بوڑھا ہے تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے سفر میں ہے آسانی رکھی گئی ہے چاہے تو رکھے چاہے تو بعد میں رمضان کے روزوں کی خزا کرے اس طریقے سے آپ دیکھیں قدم قدم پر آپ کو اسلام کی خوبیاں اور اسلام کی آسانیاں نظر آئیں گی انہیں آسانیوں میں سے ایک عظیم آسانی یہ ہے کہ تیمم دین اسلام کے اندر مشروع قرار دیا گیا ہے تیمم کا مطلب یہ ہے کہ پاک مٹی سے اگر انسان کو وضو کی ضرورت ہے غسل کی ضرورت ہے لیکن پانی نہیں ہے تو انسان تیمم کرتا ہے تو تیمم بھی دین اسلام کی خوبیوں میں سے یا آسانیوں میں سے ایک عظیم خوبی اور آسانی ہے اس طریقے سے موضوع پر مسئلہ کرنا ہے اور آج ہمارے خطبے کا موضوع یہی ہے تیمم اور موضوع پر مسئلہ کرنے کا طریقہ سردی ہے سردی میں اس کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اگرچہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے انسان گرمی میں بھی تیمم کر سکتا ہے سردی میں بھی کر سکتا ہے موضوع پر بسر انسان گرمی میں بھی کر سکتا ہے سردی میں بھی کر سکتا ہے لیکن سردی میں چونکہ زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے اس مناسبت سے میں نے بہتر یہ سمجھا کہ اس پر کچھ روشنی آپ لوگوں کے سامنے ڈالی جائے اسی لیے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تیمم کی مشروعیت کو بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہو ان کو تم مر ہوا اگر تم بیمار ہو اور اعلیٰ سفر یا تم سفر پہ ہو او جا احد کو الغائب یا تم میں سے کسی نے قضاء حاجت کیا ہے پیشاب کیا پیخانہ کیا اولا مستم النشا یا تم نے عورتوں سے ہم مستری کی ہو فلم تجدو مان اور تمہیں پانی نہ ملے فتح ممو سعیدم کو تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو اللہ نے ہمیں کتنی آسانی دی ہے مٹی کو ہمارے لیے پاک کر دیا گیا ہے اور یہ زمین پوری مسجد بنا دی گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا تم بیمار ہو بیماری ایسی ہے کہ پانی استعمال کریں گے مرد بڑھ جائے گا یا شفا اور لیٹ ہو جائے گا شفا تاخیر سے ملے گی آپ کو بیمار ہیں پانی استعمال نہیں کر سکتے سفر میں ہے پانی نہیں آپ کے پاس ہے یا پانی اتنا کم ہے کہ اگر آپ پانی سے وضو کر لیں گے تو آپ پیاسے رہیں گے پانی نہیں ملے گا آگے آپ کی جان کا خطرہ ہے تو اسلام نے اتنی آسانی رکھی ہے کہ آپ تیمن کر لیں گے یا تم بیویوں کے پاس گئے ہو یعنی تم نے ہم مصری کیا ہے اور پانی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ تیمم وضو اور غسل دونوں کے قائم مقام یعنی انسان کو غسل کی ضرورت ہے پانی نہیں ہے تیمم کر لے گا انسان کو وضو کی ضرورت ہے پانی نہیں انسان وضو کر تیمم کر لے گا تیمم دونوں کا جانشین ہے دونوں کے قائم مقام ہے دونوں کی جگہوں پر انسان تیمم کر سکتا ہے یہ نہیں صرف وضو کے دو کہ وضو ہے نہیں کیا انسان نے تیمم کر لیا اگر یہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان اگر بیوی کے پاس گیا یا انسان کو احترام ہو گیا سفر میں ہے یا گھڑی میں مان لیجئے اس کو احترام ہو گیا سخت سردی ہے پانی اگر وہ گرم نہیں کر سکتا مان لیجئے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا وہ غسل کرنے کے بجائے تیمم کر کے نماز پڑھے گا لیکن نماز پڑھنا اسے حرال میں ضروری ہے تمام نماز اسے پڑھنا ہے نماز چھوڑ نہیں سکتا ہے لیے اللہ نے آسانی رکھی ہے کہ انسان تیمم کر لے تو انسان سفر میں اس کو احترام ہو گیا یا بیوی ساتھ میں ہے اس نے ہم بستری کر لی اور اس میں غسل کرنا پڑتا ہے اب ایسی صورت میں پانی انسان کے پاس ٹھنڈا نہیں ہے گرم نہیں ہے اور سخت سردی ہے انسان کیا کرے گا کیا نماز چھوڑ دے گا نہیں نماز نہیں چھوڑ سکتا جب تک انسان کی جان باقی ہے شعور باقی ہے احساس باقی ہے تب تک انسان نماز کو نہیں چھوڑ سکتا ہے یہ نماز کی اہمیت ہے یہ کہ کسی بھی صورت میں نماز ہم سے معاف نہیں ہے پڑھنا آپ کو اللہ کہ انسان کی عقل ختم ہو جائے انسان بے پاگل ہو جائے انسان کی روح نکل گئی اسے شعور نہیں ہے کچھ احساس نہیں ہے اس کو تو ایسی صورت میں نماز معاف ہے احساس انسان کا زندہ اور باقی ہے اس وقت تک نماز انسان سے معاف نہیں آپ اردو غسل نہیں کر سکتے کرو اللہ نے مٹی کو پاک کر دیا مٹی ہی جماری اور آپ کی ولا پیدائش ہوئی ہے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تو مٹی انسان کو پاک کرتی ہے تو پاک مٹی سے انسان تیمون کر لے لیکن اس کو نماز پڑھنا ہے نماز نہیں چھوڑ سکتا وہ تو اگر انسان سفر میں ہے کہیں پر بھی ہے اور اس کو غسل کرنا ہے پانی نہیں ہے تیمم کر کے نماز پڑھے گا لیکن نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے ایک واقعہ آتا ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ صحابہ کرام نکلے تھے جہاد پر ایک آدمی ایک صحابی کو احترام ہو گیا انہوں نے لوگوں سے پوچھا کیا کریں کہاں غسل کرنا پڑے گا آپ کو انہوں نے غسل کیا سفر میں تھے سخت کڑاکے کی سردی تھی اور ان کی جان چلی گئی ان کی وفات ہو گئی وہ بیچارے مر گئے شہید ہو گئے اللہ کے سر کے پاس آئے اور یہ پورا ماجرا بیان کیا تو نبی نے فرمایا کہ تم نے مسلمان کو مار ڈالا ان نما شفا یہ سوال اگر تمہیں نہیں معلوم تھا تو سوال کرنا چاہیے تھا اہل علم سے علماء سے پوچھنا چاہیے تھا تو تمہارے لیے تیمم کر لینا کافی تھا نبی نے کہا تیمم کر لینا تمہارے لیے کافی تھا تیمم کر لیتے نماز پڑھتے اپنی جان بچا لیتے تو انسان کا احترام ہو گیا ہے ایسی صورت میں بھی انسان تعمیر کر کے نماز پڑھے گا لیکن نماز کو چھوڑ نہیں سکتا وہ اس سے نماز کی عظمت اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں ایک مسلمان سے معاف نہیں ہے جنگ میں ہے سفر میں ہے کفار کے سامنے جنگ اور جہاد ہو رہا تو بھی اس کو نماز پڑھنا ہے چھوڑ نہیں سکتا نماز کتنی اہم نماز ہے دین اسلام کے الغرض اس میں اللہ نے کیا فرمایا فتح ممو سعیدن طیبہ پاک مٹی سے تم کیا کرو تیم کرو فم سہو بے وجوہ اپنے چہرے پر مسح کرو وہ عیدی کو اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو ما یرید اللہ علیہ جرا علیہ من حرج اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے ولا کی الحت تو حیرک اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے نعمت علیکم اور اپنی نعمت کو تم پر پوری کرنا چاہتا ہے اللہ اللہ کو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے تو اس سے معلوم ہوا کہ تیمم دین اسلام کی آسانیوں میں سے ایک عظیم آسانی اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہمارے نبی فرماتے مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی ہمارے نبی کو بہت ساری چیزیں دی گئی جو سابقہ انبیاء میں سے اکثر بہت سارے نبیوں کو نہیں دی گئی تھی لیکن یہاں پر ہمارے نبی نے پانچ چیزیں بیان کی سب سے پہلی بات کیا فرمائی کہ ایک مہینے کی دوری سے میرا روپ دشمن کے دل کے اندر بیٹھ جاتا تھا نمبر دو میرے لیے زمین کو پاک اور مسجد بنا دی گئی پہلے کیا تھا ان کو وضو کرنا ہی غسل کرنا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنا پڑتا تھا زمین باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے شریعت کے اندر آسانی کی گئی کہ نہیں اگر آپ شہر سے دور ہے مسجد نہیں ہے آپ صحرا میں میدان میں نماز کا وقت ہو گیا پانی ہے وضو کر لیجئے پانی نہیں ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لیجئے نماز پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے بہانہ نہیں بنا سکتے کہ بھئی آپ مسجد نہیں کیا کرو نہیں پوری زمین کو اللہ نے ہمارے لیے پاک اور مسجد بنا دیا ہماری بات ہے کہ ہماری امت میں سے جس کو بھی نماز کا وقت مل جائے پانی اس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے گا وہ نماز پڑھے گا پڑھے گا زمین پر پھر کہ غنیمت کو حلال کر دیا گیا پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا پہلے کی امتیوں کے لیے اس امت کے لیے مال غنیمت یعنی کفار مشرقین سے جنگ ہوتی ہے اور جب کفار کو شکست ہوتی ہے اور جو مال چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ مال جب مسلمانوں کو ملتا ہے وہ مال ان کے لیے استعمال کرنا حلال مجاہدین کے درمیان مال کو تقسیم کر دیا جائے گا ان کے اس کا ایک طریقہ ہے اور اس طریقے کے مطابق تو مانوی فرماتے ہیں کہ مالیہ مال غنیمت حلال کر دی گئی اس سے پہلے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا اور میرے لیے مجھے شفاعت دی گئی ہے قیامت کی رحمانوی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ابامن تو سب کا حساب و کتاب لے لے پانچویں چیز مانوی فرماتے ہیں کہ پہلے نبی اپنی قوم کی طرف خاص طور پر بھیجاتے تھے مجھے اللہ رب العامن پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے سب کے لیے صرف انسانیت نہیں بلکہ جناتوں کے لیے بھی آپ رحمت اللہ عالمین ہیں دنیا کے اندر جنات بھی بستے ہیں لہذا آپ جناتوں کے بھی نبی ہیں اور انسانوں کے بھی نبی یہ صحیح بخار صحیح مسلم کی روایت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمین کو ہمارے پاک کر دیا گیا ہے لہذا جب نماز کا وقت ہو انسان کے پاس پانی نہیں ہے وہ کیا کرے گا وہ تیمم کرے گا تیمم کب کرنا ہے ایک تو پانی کا نہ ہونا اگر پانی نہیں انسان تیمم کرے گا نمبر دو پانی موجود ہے لیکن اگر پانی استعمال کرے گا تو بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے کہ جان کا خطرہ ہے کہ انسان ٹھنڈا پانی استعمال کرے گا تو اس صورت میں انسان کی جان جا سکتی ہے یا پانی انسان کے پاس بہت معمولی ہے اگر پانی استعمال کر لے گا اور اسے معلوم ہے کہ آگے راستے میں ہمیں پانی نہیں ملے گا ہماری جان کا خطرہ ہے تو اللہ رب العالمین نے انسان کی جان کی حفاظت کی ہے لہذا انسان تیمم کر لے گا وضو نہیں کرے گا اگر اتنا پانی ہے کہ وضو کر لے گا پانی ختم ہو جائے گا تو پانی بچا کر کے رکھے اپنے استعمال کے لیے پینے کے لیے کیونکہ ایک مسلمان کی جان کی بڑی اہمیت ہے اللہ رب کی رکھے پوری دنیا ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ گوارا لیکن کسی مسلمان کا ناجائز خون بہے قتل ہو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارہ نہیں ہے اس لیے شریعت نے آسانی دی ہے کہ انسان پانی کی حفاظت کر لے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے یا اس طریقے سے پانی موجود ہے کہیں پر لیکن وہاں پر ظالم لوگ ہیں چاہیں گے پانی لینے کے لیے آپ کے قدر کر سکتے ہیں انسان تیبوم کر لے یا اس طریقے سے عورت ہے بال بچے ہیں پانی لینے کے لیے انسان جائے گا تو اس صورت میں عورت کی عزت کا مسئلہ ہے کہ لوگ اس کی عزت کو لوٹ سکتے ہیں تو پانی لینے کے لیے وہ نہیں جائے گا ایسی صورت میں وہ تیمم کر لے گا اتنی آسانیاں اللہ رب نے ہمارے لیے رکھی ان تمام صورتوں میں انسان کیا ہے تیمم کرتا ہے تیمم کرتا ہے پانی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مسجد میں پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں نہیں یہ مطلب نہیں اس کا پانی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس علاقے کے اندر کہیں پر پانی موجود نہیں ہے اس مسجد میں پانی نہیں دکان کھلی ہوئی آپ دکان سے پانی لے آئیے ادو کر لیجیے آپ ایک دو ریال کا پانی لے کر کے ادو کر سکتے ہیں یہ مطلب نہیں پانی اس مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے تو مسجد میں پانی نہیں لاؤ ہم اب تیمم کر کے نماز پڑھ لیں ایسا نہیں ہے بات سنا رہی نا تو یہ پانی نہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پورے علاقے میں کہیں پر پانی نہیں ہے اور اس طریقے سے سب پانی ختم ہے کہیں پر پانی موجود نہیں پورے علاقے کے اندر آپ کہاں جائیں گے آپ پانی کے لیے دمام تو نہیں جا سکتے یہاں سے جبیل سے ایسی صورت میں آپ کے لیے کیا ہے نماز کا وقت نکلتا جا رہا آپ تہمو کر کے نماز پڑھ لیجیے یہ پانی نہ ہونے کے مطلب تو ان تمام صورتوں میں اس طریقے سے انسان کیا کرے گا وہ تیمم کرے گا وضو کرنے کے بجائے تیمم کا طریقہ کیا ہے یہ بھی اللہ کے سر نے بتایا ہے قرآن بھی اللہ نے بتا دیا کہ چہرے پر مسئلہ کرنا اور ہاتھ پر مسئلہ کرنا ہمارے بھی نے فرمایا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ سفر میں تھے ان کو احترام ہو گیا وہ جیسے گدھا لیٹتا ہے لوٹتا اور پوٹتا ہے زمین میں ایسے ہی مٹی کے اندر لوٹنے پوٹنے لگے اور اس کے بعد نماز پڑھی تو نبی کے پاس آئے کہ میں نے ایسا کیا ہے تو نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا پھر ہمارے نبی نے ان کو طریقہ بتایا کیا طریقہ بتایا صحیح بخاری مسلم کی روایت کہ تم نے دونوں ہتھیلیوں کو اندرونی زمین پر ایک بار مارو اس کے بعد اگر اس کے اندر مٹی لگی ہوئی دھول لگی ہوئی ہے اس کو پھونک دو اس کے بعد چہرے پر مسے کرو اور پھر دونوں کلائیوں پر کیا کرو یہ جو گٹن کلائی کہا جاتا ہے اس پر مسے کر لو اس طریقے سے آپ کا تیمم ہو گیا آپ کا تیمم ہو گیا جب انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جاتے ہیں یہاں سے کاٹے جاتے ہیں تو اس طریقے سے تیمم کے اندر بھی کوہنی تک نہیں سننا کہ آپ کوہنی تک دھلیں یہ کا نام ہے کو نہیں صرف اتنا آپ کے لیے کافی ہے کہ یہ جو کلائی ہے آپ کی اس کلائی کے اوپر مسئلہ کر لیں اس طریقے سے آپ کا تیمون کافی ہے ایک بار زمین پہ مارے اگر دھول ہے اس کے اندر پھونک مار دیں چہرے پر مسئلہ کریں اللہ پرمندوں کے وجوہ کو پہلے چہرے پر مسئلہ کرنا ہے اس کے بعد ہاتھ باؤں پر مسئلہ کرنے کے لیے کہا گیا اور سر پر مسے کرنے کے لیے نہیں کہا گیا کوہنی تک مسے کرنے کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ صرف آپ کی جو کلائی ہے اسی پر آپ مسے کر لیجئے اور ہاتھ کو اس طریقے سے پھیل لیجئے آپ کا مسے کا مسے ہو گیا اور آپ کا تیمم ہو گیا پاک ہو گئے اور اس طریقے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ ہے مسے کرنے کا طریقہ جیسا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم ان تمام چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ کو ہوا خارج ہوگی پیشاب آپ نے کیا آپ کا وضو سے ٹوٹتا ہے ایسے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے تیمم میں ایک چیز اور بھی ہے کہ تیمم میں انسان کو اگر پانی مل گیا اس کا تیمم باطل اب اس کو کیا کرنا ہے نماز پڑھنے کے لیے اس کو تیمم کرنا ہے لیکن جو نماز پڑھ لیا اس نماز کو نہیں لوٹائے گا اگر کسی نے تیمم کیا اور نماز پڑھنے سے پہلے پانی مل گیا تو وہ کیا کرے گا تیمم کر کے وضو کر کے نماز پڑھے گا لیکن تیمم کسی نے کیا اور نماز اس نے پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد اگر پانی ملتا تو نماز نہیں لوٹائے گا نماز نہیں لوٹائے گا جیسا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ نماز نہیں لوٹائے گا لیکن اگر نماز پڑھنے سے پہلے پانی مل گیا تو تیمم اس کا باطل اردو کرے گا پھر وہ نماز پڑھے گا تو اس طریقے سے یہ ہے تیمم کا طریقہ تو پانی مل جانے سے بھی تیمم باطل ہو جاتا ہے انسان کو احترام ہو گیا تو تیمم باطل کیونکہ تیمم جو ہے غسل اور اہتمام دونوں کی جگہ پر نشان کرتا ہے تو تیمم کا مختصر طریقہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کیا اللہ کے سر کے حدیث اگر پانی انسان کو دس سال تک نہ ملے وہ تیمم کر کے نماز پڑھتا رہے گا یعنی آپ نے رغبت دلائی ہے اور کہا کہ تیمم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہمارے لیے آسانی ہے اور اللہ تعالیٰ جب کوئی آسانی دیتا تو چاہتا ہے کہ اس آسانی پر انسان عمل بھی کرے آپ سفر میں جاتے ہیں ہمارے لیے آسانی جمع اور قصر کی اس پر عمل کرنا آپ کو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے تو اس طریقے سے پانی نہیں ہے یا ان حالات کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ان حالات میں ایک کوئی حالت ہے تو انسان کیا کرے گا تیمون کرے گا ایسے ہی ایک مسئلہ ہے موضوع پر مسئلہ کرنے کا یہ بھی دین کی آسانیوں میں سے ایک آسانی ہے قرآن میں بھی اللہ رب العامی نے اشارہ کیا اس کی طرف اور حدیث میں تو متواتر حدیث ہے اتنی حدیثیں ہیں کہ بہت سارے صحابہ سے مروی ہیں کہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موضوع پر مسئلہ کیا قرآن اللہ العالمین نے کیا فرمایا کرنے کا طریقہ بتایا اس میں پاؤں کو کہاں تک دھلنا ہے ٹخنوں تک دھلنا ہے اس میں دو قرات ہے ایک وار جلکم ہے ایک وار جلکم ہے اگر وار جلکم پڑھیں گے لام کے زبر کے ساتھ تو اس صورت میں جب انسان پاؤں کو دھلے گا اس کے پاؤں کھلے ہوئے ہوں اور جب وہ ارجلکم پڑھیں گے تو اللہ نے پہلے کیا بیان کیا اپنے سروں پر مسئلہ کرو وہ ارجلکم القابین اپنے پاؤں پر مسئلہ کر لیا کرو کب پاؤں پر مسئلہ کریں گے جب ہمارے پاؤں کے اندر موزے ہوں گے یہ ہمارے نبی نے موزے کی صورت میں پاؤں پر مسئلہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اگر پاؤں پر موزے نہ ہوں تو انسان پاؤں کو دھلے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شیعہ روافظ ہیں وہ پاؤں پر مسئلہ کرتے دھلتے نہیں ہیں وہ پاؤں کو ان کا پاؤں ننگا ہے موزہ نہیں پھر بھی پاؤں پر وہ کیا کرتے مسئلہ ہی کرتے ہیں یہ غلط ہے ایسا کرنا یہ غلط ہے ایسا کرنا ان کا وضو ہی نہیں ہوتا ہے ہمارے میری ایڑی کو پانی نہیں پہنچے گا انسان کا وضو ہی نہیں ہوگا ہاں اگر آپ کے پاؤں ڈھکے ہوئے ہیں تو آپ موضوعوں پر مسئلہ کریں گے پاؤں کے اوپر موضوعوں پر مسئلہ کریں گے لیکن اگر آپ کا پاؤں کھلا ہوا ہے تو پاؤں دھلنا انسان کے لیے ضروری ہے تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا وضاحت کے ساتھ اور ہمارے بھی کی متواتر حدیثیں ہیں موضوع پر مسئلہ کرنے کے تعلق سے صحیح بخار اور صحیح مسلم کے بعد کی حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سفر میں تھا اور جب آپ کو پاؤں دھلنے کا وقت آیا آپ کے پاؤں موزے تھے تو انہوں کو کہے کہ میں جھکا کہ آپ کے موضوع کو نکال دوں تو ہمارے نے فرمایا کہ ادخل تو تو ماں دونوں موضوع کو چھوڑ دو میں نے ان دونوں موضوع کو پاکی کی حالت میں پہن رکھا ہے پھر آپ نے دونوں موضوع پر مسئلہ کیا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت موضوع پر مسئلہ کرنے کی شرط ہے پہلی شرط یہ ہے کہ موزہ انسان پاکی کی حالت میں پہنا نے یعنی وضو کرنے کے بعد پہنا اگر ناپاکی ہے انسان کے پاس وضو نہیں ہے اور موزہ پہن لے گا تو اس پر مسئلہ نہیں کر سکتا پہلی شرط یہ ہے کہ پاکی کے بعد وضو کرنے کے بعد انسان نے موزہ پہنا دوسری شرط یہ ہے کہ موزے کی ایک مدت ہے اس مدت کے اندر موزے پر مسئلہ کرنا مدت ختم ہو جائے گی آپ مسے نہیں کر سکتے مسافر کے لیے تین دن تین رات ہے کیونکہ مسافر کو زیادہ ضرورت ہے اور مقیم جو گھر میں رہتا ہے اس کے لیے ایک دن اور ایک رات ایک دن اور ایک رات یہ کیا ہو گیا یہ دوسری شرط ہو گئی کہ اس کے لیے ایک مدت ہے اور اس مدت کے اندر انسان کو کیا کرنا ہے مسئلہ کرنا ہے تیسری چیز کیا ہے کہ موزے انسان کے زیادہ پھٹے نہ ہوں اگر انسان کا موزہ پھٹا ہوا ساری انگلیاں اس کی نظر آ رہی ہیں یا آدھا پاؤں نظر آ رہا ہے تو اس کو کیا فائدہ اس لیے اگر ایک آدھ انگلی نظر آ رہی ہے تو انسان کیا کرے گا اس پر مسے کر سکتا ہے لیکن اگر زیادہ پھٹا ہوا ہے تو ایسی صورت میں انسان کیا ہے اس کو مسے نہیں کر سکتا چوتھی شرط یہ ہے کہ مسے جو ہے صرف چھوٹی ناپاکی میں انسان کر سکتا ہے چھوٹی ناپاکی جس میں انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے جیسے انسان نے پیشاب کیا پیخانہ کیا ہوا خارج ہو گئی ایسی صورت میں کیا انسان وضو کرتا ہے انہی چیزوں میں انسان موزے پر مسے کر سکتا ہے انسان کو غسل کی ضرورت ہے تو اس پر مسے نہیں کر سکتا کیونکہ غسل کے لیے پورا غسل کرنا انسان کو پورے کپڑے نکال کے غسل کرنا پڑتا ہے موزہ پہن کر کے تو کوئی غسل نہیں کرتا اس لیے اس صورت میں انسان موزے پر مسے نہیں کرے گا تو یہ چار پانچ شرطیں ہیں موزے پر مسے کرنے کے لیے موزہ کسی بھی طرح کا ہو چاہے چمڑے کا اور لاکسل کے زمانے میں چمڑے کا موزہ تھا اور آپ کے آخری زمانے میں جو ہے جورب یعنی کپڑے اور نائرن کے موزے بننا شروع ہو گئے تھے اور صحاب کرام نے باقاعدہ ان پر مسئلہ کیا اور صحاب کرام سے اجماعی طور پر یہ مسئلہ ثابت ہے بڑے بڑے صحاب کرام جن سے ثابت ہے کہ انہوں نے باقاعدہ موضوع پر مسئلہ کیا ان میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر ابو مسعود اور اس طریقے برا بن عظم انس بن مالک ابو امامہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت سعد سہل بن سعد یہ تمام صاحب کرام سے باقاعدہ ان کے دور میں چمڑے کے علاوہ کپڑوں کے موزے بننا شروع ہو گیا تھا انہوں نے چمڑوں کے بجائے کپڑے کے موزے پر مسئلہ کیا اور بہت سارے علماء نے باقاعدہ اجماع نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام کپڑوں کے موضوع پر بھی مسئلہ کیا کرتے تھے کیونکہ آسانی ہے لہذا کپڑے کے ہوں نائلنڈ کے ہوں چمڑے کے ہوں کسی کوئی بھی بوتے ہوں اس پر انسان مسئلہ کرے گا تابعین میں سے بہت بڑے بڑے تابعین سے باقاعدہ اس کا ثبوت ملتا ہے وہ اپنے موضوع پر مسئلہ کر دیا کرتے تھے وہ موضوع جو چمڑے کے بجائے کپڑوں کی ہوا کرتے تھے مسئلہ کیسے کریں گے آپ اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلی اندر کی ہتھیلی کو پانی سے بھگائیں گے اور اس طریقے سے موزے کے اوپر مسئلہ کریں گے صرف اوپر ایک برتبہ کیا جائے گا کچھ لوگ اوپر نیچے دونوں مسئلہ کرتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں اوپر مسئلہ کیا جائے گا علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا تو موزے پر نیچے مسئلہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا اوپر کے بجائے لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ اوپر مسئلہ کیا جائے گا کیا آپ اپنے ہتھیلی کو پانی سے بھگائیں اتنا پانی ہو کہ آپ کا موزہ پورا بھیگ ہی جائے جی ہاں پانی آپ لیں اور اس کے بعد پھر اوپر مسے کر لیں اور اس کے بعد دوسرے ہاتھ میں پانی لیں اس کے بعد بائیں ہاتھ سے آپ بائیں ہاتھ موزے کے اوپر مسے کر لیں یا دونوں کو ایک ساتھ مسئلہ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے آسانی ہے تو یہ ہے وہ موزوں پر مسئلہ کرنے کا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے تو یہ موزوں پر مسئلہ کرنے کے تعلق سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی جب بیمار ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ رجوع کر لیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ چمڑے کے موزے ہی پر مسئلہ کرنا ثابت ہے لیکن جب وہ بیمار ہوئے تو بیماری کی حالت باقاعدہ امام سرخصیر نے اور امام کاسانی نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے باقاعدہ رجوع کر لیا تھا اس مسئلے سے اور انہوں نے اپنے مرض الموت میں کہا تھا کہ چمڑوں کے بجائے انسان کپڑوں کے موزے پر بھی مسے کر سکتا ہے کیونکہ ملبوسات میں سے آسانیاں ہیں اس کے اندر اللہ کے کسور کے زمانے میں نہیں تھا آخر زمانے میں پیدا نبی بھی بنایا بنایا گیا لوگوں نے ایسے ہی اللہ کے کسول کے زمانے میں آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں نہیں تھیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ہے کہ یہ تو کپڑے کے اندر اور جس طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر اللہ کے سر کے زمانے میں بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں تو کیا ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے کریں گے اس کو استعمال وہ حلال ہے تو اس کو استعمال کیا جائے گا آج کتنی کھانے کی ڈشیں نکل گئی ہیں اللہ کے سر کے زمانے میں نہیں تھا تو کپڑے کا بھی معاملہ ہے کہ اللہ کے کپڑے کے اندر کچھ شروط ہیں ان شرطوں کو اگر پایا جائے گا تو انسان ان کپڑے کو پہن سکتا ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ جو چمڑے کے علاوہ جو کپڑے کے موزے ہیں ان میں بھی انسان باقاعدہ مسئلہ کر سکتا ہے اس کے اندر مسئلہ کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اور بڑے بڑے علماء کا شیخ باز شیخ بن وسمین شیخ اربانی اور اس دور کے بڑے بڑے علماء کرام کا فتویٰ ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ یہی ہے آخر وقت انہوں نے جو فتویٰ دیا کہ چمڑے کے علاوہ کپڑے کے موزے پر بھی انسان مسئلہ کر سکتا ہے تو یہ سب دین اسلام کی آسانیاں ہیں سردی میں انسان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ عمین ہمیں دین اسلام پر قائم و دائم رکھے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانیاں فرمائے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے عام رب العالمین بارک اللہ علیہ القم بقوال بلایات و ذکر حکیم ان تعالیٰ جواد الکریم القمر الرحیم العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا